المدثر شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اے کپڑے میں لپٹنے والے اٹھ اور لوگوں کو ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑے کو پاک رکھ اور گندگی کو چھوڑ دے اور ایسا نہ کرو کہ احسان کرو اور بہت بدلا چاہو اور اپنے رب کے لیے صبر کرو پھر جب سور پھونکا جائے گا تو وہ بڑا سخت دن ہوگا منکروں پر آسان نہ ہوگا چھوڑ دو مجھ کو اور اس شخص کو جس کو میں نے پیدا کیا اکیلا اور اس کو بہت سا مال دیا اور پاس رہنے والے بیٹے اور سب طرح کا سامان اس کے لیے مہیا کر دیا پھر وہ تما رکھتا ہے کہ میں اس کو اور زیادہ دوں ہر کس نہیں وہ ہماری آیتوں کا مخالف ہے ان قریب میں اس کو ایک سخت چڑھائی چڑھاؤں گا اس نے سوچا اور بات بنائی بس وہ ہلاک ہوا اس نے کیسی بات بنائی پھر وہ ہلاک ہو اس نے کیسی بات بنائی پھر اس نے دیکھا پھر اس نے تیور چڑھائے اور منہ بنایا پھر پیٹ پھیری اور تکبر کیا پھر بولا یہ تو محض ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے یہ تو بس آدمی کا کلام ہے میں اس کو انقریب دوزخ میں داخل کروں گا اور تم کیا جانو کہ کیا ہے دوزخ نہ باقی رہنے دے گی اور نہ چھوڑے گی کھال جھلس دینے والی اس پر انیس فرشتے ہیں اور ہم نے دوزخ کے کارکن صرف فرشتے بنائے ہیں اور ہم نے ان کی جو گنتی رکھی ہے وہ صرف منکروں کو چانچنے کے لیے تک یقین حاصل کریں وہ لوگ جن کو کتاب عطا ہوئی اور ایمان والے اپنے ایمان کو بڑھائیں اور اہل کتاب اور مومنین شک نہ کریں اور تاکہ جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے اور منکر لوگ کہیں کہ اس سے اللہ کی کیا مراد ہے اس طرح اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور تیرے رب کے لشکر کو صرف وہی جانتا ہے اور یہ تو صرف سمجھانا ہے لوگوں کے واسطے ہر کس نہیں قسم ہے چاند کی اور رات کی جب کہ وہ جاننے لگے اور صبح کی جب وہ روشن ہو جائے یقیناً دو بڑی چیزوں میں سے ہے انسان کے لیے ڈراوا ان کے لیے جو تم میں سے آگے کی طرف بڑھے یا پیچھے کی طرف ہٹے وہ شخص اپنے اعمال کے بدلے میں رہن ہے دائیں والوں کے سوا وہ باغوں میں ہوں گے پوچھتے ہوں گے مجرموں سے تم کو کیا چیز دو میں لے گئی وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے اور ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث کرتے تھے اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے تھے یہاں تک کہ وہ یقینی بات ہم پر آ گئی تو ان کو شفاعت کرنے والے کی شفاعت کچھ فائدہ نہ دے گی پھر ان کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ نصیحت سے رو کرتانی کرتے ہیں گویا کہ وہ وحشی گدھے ہیں جو شیر سے بھاگے جا رہے ہیں بلکہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو کھلے ہوئے نوشتے دیے جائیں ہر کس نہیں بلکہ یہ لوگ آخرت سے نہیں ڈرتے ہر کس نہیں یہ تو ایک نصیحت ہے بس جس کا جی چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے اور وہ اس سے نصیحت حاصل نہیں کریں گے